السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور فائیو سبق نمبر چار سو پینتالیس دھیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشحالی اور تنگ دستی یعنی اچھا حال ہو یا نامناسب حال ہو بیماری ہو تندرستی ہو گھر میں کھانا زیادہ ہے یا کم ہے ہر حال میں یعنی وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اب یہ سبق جہاں جہاں بھی پہنچے گا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی مالدار ہوگا کوئی غریب ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا کوئی مرد ہوگا کوئی عورت ہوگی کوئی بیمار ہوگا کوئی صحت میں ہوگا کسی کے گھر میں حالات ہوں گے کسی کے گھر میں حالات نہیں ہوں گے یہ کوئی نہ کوئی اونچ معاملہ ہوتا ہے تو میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے الحمد للہ الحمد للہ اعلی کل حال اے اللہ تیری تعریف ہے ہر حال پر جو حال تو نے ہمیں دیا ہے تیری تعریف ہے بس ان یعنی اللہ کی تعریف ہر وقت بیان بیان کیجیے کوئی بھی پوچھے تو کبھی بھی نا شکریہ کے جملے نہ نکالیے کاروبار کیسا چل رہا ہے ارے مندہ ہے ٹینشن ہے ہمیشہ جو ہے رونے کی عادت نہ ڈالیے ایک جملہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اور ہر حال میں اللہ کا حمد اس لیے یہ جملہ کہنے کی عادت ڈالے تو اس کی بڑی فضولت یہ ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جنت کی طرف اللہ ہمیں بلائے گا کہاں وہ لوگ جو ہر حال میں میری تعریف بیان کرتے تھے کوئی شکوے شکایت نہیں کرتے تھے اسی لیے تین نصیحت یاد رکھنا ایک تو اپنی زبان کی حفاظت نمبر دو شکوے شکایت نہیں نمبر تین ناشکرے کے جملے نہیں یہ تین شکا... یہ تین نصیحتیں ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن عورتوں کے لیے کچھ زیادہ ہے کیونکہ عورتوں کے اندر نہ شکری کی عادت بہت ہوتی ہے ان کے یہاں شکو شکایت بہت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ زبان میں تو مرد بھی عورتوں سے آگے ہیں اور عورتیں بھی مردوں سے آگے ہیں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے اس لیے یہ تین نصیحتیں جو ہے پلے باندھ لینا اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ الحمد للہ کل حال الحمد للہ کل حال اے اللہ تیرا شکر ہے تیری تعریف ہے جس حال میں بھی نے ہمیں رکھا ہے تیرا شکر ہے اور اس کو گاہے گاہے پڑھتے رہو بچوں کی بھی عادت ڈالو یعنی زبان پر یہ کلمہ یہ جملہ آئے گا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے جنت کی طرف اللہ ہم سب کو بلائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین